اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تربت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تطلع عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله العظيم حتى إذا جاء أحدهم یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے یعنی موت والے فرشتے آ جاتے ہیں تو یہ کافر یہ کہتے ہیں رب برجعون اے رب ہمیں لوٹا دے یعنی دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے لعلی اعمل فی ما ترکتو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم نیک بنیں گے پہلے کے مقابلے میں جو ہم نے چھوڑا تھا حکم ہوگا کل ہرگز نہیں انہا کلمتن ہوا قائل ہاں یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں جو کہہ سکے گا لیکن اس کے کہنے کے مطابق ہوگا نہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ اور پھر ان کے بعد برزخ ہے جو قیامت تک ہوگی جس دن کے یہ اٹھائے جائیں گے فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ جب قیامت آئے گی سور میں پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم یوم اذن اس دن کوئی نصب کام نہیں آئے گا ولا يتساءلون نہ ایک دوسرے سے پوچھنا کہ میرا خیال کرو یہ کام آئے گا کام کیا آئے گا فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون جس کے اعمال نامہ نیکیوں کا بھاری ہوگا بس وہی کامیاب ہوں گے ومن خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون جن کا عمال نامہ ہلکا ہوگا بس انہوں نے اپنے ساتھ نقصان کیا ہے اور جہنم میں داخل ہوں گے تلفق وجوہہم النار جہنمیوں کے چہروں کو آگ جھلس دے گی وہم فیہا کالحون اور وہ اس میں سڑک جائیں گے علم تکن آیاتی اتنا علیکم کہا جائے گا ہماری آیات تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھی فکن تم آیات کے بارے میں تقزیب کرتے تھے تو کافر جواب میں کہیں گے رب بنا علینا نا شت قوم تنا اے ہمارے ہمارے دنیا میں ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے اے ہمارے رب ہمیں آج جانم سے نکال دے نعودنا دنیا میں بھیج دے اگر دنیا میں بھیج دیا گیا اور پھر بھی ہم نے گناہ کیے تو ہم ظالم ہوں گے ویسے ہم نے بھیج دیے جائے ہم نیکی کی کریں گے حکم ہوگا خاموش ہو جاؤ نہ باتیں کرو نہ باتیں کرو انه فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ایک جماعت اور بھی ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے وہ یوں دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم پر رحم فرما اور تم بہترین رحم کرنے والا ہے یہ ہماری جماعت تمہارے درمیان رہتی تھی تم نیک لوگوں کی مذاق بناتے تھے یہاں تک کہ تم نے میری یاد کو بلا دیا میرے فرمان احکام کو بلا دیا تَزْحَقُونَ اور جو میرا یاد کرتے تھے ان کے ساتھ تم مزاح کرتے تھے انی بما صبر آج میں نیک لوگوں کو بدلہ دوں گا اچھا ان کے صبر کی وجہ سے انہم ہم الفائزون یقیناً یہی لوگ کامیاب ہوں گے کل کے گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی کہ دشمن دو طرح کے ہیں ایک انسان اور ایک شیطان اور یہ دونوں وسوسے ڈالتے ہیں جس کو آخری پارے کی صورت میں بیان فرمائیں اللہ جی وسو سو دور انداز منل جنت وہ جو برے وسوسے دل میں ڈالتے ہیں وہ جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں تو انسانوں کی طرف سے جب ایسی بات ہو تو ادفا بلت ہی اکثر اچھے طریقے سے ان سے جان چھڑاؤ جس کو انیسویں بارے میں فرمایا وہ خاطب ام الجاہل کالو سلام فضول طرح کی باتیں لوگ کرنے لگ جائیں آپ کہیں بس ٹھیک ہے ہو جائے گا اس طرح یعنی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کیسائیں کریں شیطان کی طرف سے وسوسوں کا جو خطرہ ہوتا ہے اس کا علاج ہے جو کل دعا بتائی تھی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضب اللہ و عقابہ و من شر عبادہ و من حمزات الشیاطی ان یحضرون اس عید کے تحت یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پاک بس نہ آتی ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطانی وسوسوں کا علاج اعوذ باللہ من الشیطان آج کے سبب کی بات ہے کہ جب موت کے فرشتے روح نکالنے آتے ہیں تو کافر کو اندازہ ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ تمنا کرنے لگ جاتا ہے کہنے لگ جاتا ہے اے رب ہمیں واپس کر دے دنیا میں بھیج دے ہم نے غلطی کی ہے ہم نیک بن جائیں گے آن لیا ہم سال فی مات رکھ امید رکھتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں گے ہمیں دوبارہ بھیج دیے جائے دنیا میں فی مات رکھ جو کچھ کہ ہم پہلے چھوڑ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا کل لا حکم ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا بس یہ باتیں ہیں جو کہہ سکتے ہیں وہ کہتے رہیں گے اور درمیان میں برزہ خائل ہو جائے گی حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بندے کی جب روح نکالنے آتے ہیں فرشتے تو اسے یہ کہتے ہیں آپ رہنا چاہتے ہو تو مہلت دے دیتے ہیں رہنا چاہتے ہو تو مہلت دے دیتے ہیں تو مومن بندہ یہ کہتا ہے نہیں کیا کرنا ہے دنیا کے سارے جنگل منگل یہ ہیں پریشانیاں ہیں اللہ سے ملتے ہیں آپ روح نکالو اللہ سے ملتے ہیں حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت ہم تو یہ چاہتے ہیں موت دیر سے آئے ہم مومن ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں موت ابھی نہ آئے موت دیر سے آئے تو اس میں تو آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ سے ملتے ہیں دنیا کی مہلت نہ دو تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہے دنیا کی زندگی نا جو عام روزینہ چل رہا ہے ایک ہے جب موت کے فرشتے نظر آئیں گے موت کے فرشتے جب نظر آئیں گے ان کے پاس خوبصورت ٹاٹ ہوں گے خوشبو ہوگی تو یہ علامت ہے کہ ایمان والا ہے یہ بندہ اللہ اس سے راضی ہے تو وہ فرشتے بہت اچھی شکل میں خوبصورت ہوں گے خوشبودار ان کے پاس کپڑے ہوں گے جس میں اس کی روح لپیٹیں گے یہ منظر دیکھے گا جب اس کی روح نکل رہی ہوگی وہ اس کو امتحان کے طور پر کہیں گے آپ رہنا چاہتے ہو رہ جاؤ نہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ آتے ہو تو تو یہ کہے گا نہیں آپ کے ساتھ ہی جاتے ہیں دنیا تو ساری پریشانی ہے اس کو وہ راحت نظر یہ روح نکلنے کی بات ہے اس سے پہلے تو انسان یہی چاہتا ہے دیکھو بیمار ہو جائے تو سنت بھی یہی ہے کہ بندہ علاج کرائے دعا کرائے اس طرح جو کافر ہے اس کی جب روح نکالنے کے وقت وہ آئیں گے تو وہ آؤ دعا وغیرہ یوں کرے گا اور جس کو یہاں بیان کیا کہ لال لیا ملوثی فی رکھ میں واپس کیے جائے ہم نیک بنے گے قرآن نے دوسرے مقام فرمایا کہ انہیں واپس بھی کیے جائے تو تو یہ نیک نہیں بنے گے انہیں پھر کہا جائے کہ ہمیں تو دوبارہ تمہیں مہلت دی ہے تم نیک کیوں نہیں بنے تو ان کے ذہن میں شیطان یہ ڈالے گا کہ جب تم دوبارہ پھنس جائے گے تو دوبارہ یہی درخواست کر لینا پھر موقع مل جائے گا جو کام کرنا ہے کرتے حضرت اللہ عنہ صاحب کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کی شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کی شوق رکھتا ہے اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کی شوق نہیں رکھتا تو اللہ بھی اس کی ملاقات کی شوق نہیں ظاہر جب نیکی ہوگی تیاری ہوگی پھر آخرت میں اللہ کے دیدار کا شوق ہوگا حضرت اعلیٰ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ یہ ساتھیوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا اور صحت ہے یہ ہمیں نیکیاں بجا لانے کا موقع دیا جا رہا ہے تم یہی سمجھو کہ موت سے فرشتے آئے تھے اور چلے گئے ہمیں موقع مل گیا موقع مل گیا حدیث میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ کئی مرتبہ بندے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے اور یہ کیسا نظام کرتا جا رہا ہے کیا کیا تخیلات تصورات پروگرام بنا رہا ہے تو علا بن زیاد کہتے ہیں کہ ہر بندہ یہ سوچے کہ میری جو زندگی ہے اور صحت ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے موقع ہی دیا جا رہا ہے مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے حدیث میں فرمایا کہ ہر نماز آپ اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں صحیح خوشو و کے ساتھ ہو کہ ممکن ہے بعد میں موقع نہ ملے اور میں آپ کے کافر کے روح کے نکلتے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو یہ تمنا کرتا ہے مجھے واپس کیا جائے اور میں حقل میں ایک بات ہے جو وہ کہتا رہے رہتا ہے اس سے ہوگا ایسا نہیں بس برزخ آ جائے گی پھر قیامت آئے گی برزخ کس چیز کا نام ہے مرنے کے بعد قیامت کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں جزاب قبر اسی میں ہوگا جب قیامت آ جائے گی دوبارہ سارے لوگ اٹھا دیے جائیں گے حساب و کتاب ہوگا بینہم یوم کوئی نصب کام نہیں نہیں آئے گا میں ایک دوسرے سے کوئی سوال و جواب کہ میرا خیال کرنا بھائی میرا خیال کرنا تم آگے جا رہے میرا خیال کرنا ایسا کوئی نہیں میں نے اللہ اللہ جس کو اجازت دیں گے گا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی کو نصب کام نہیں آئے گا اللہ نصبی و سحری مگر میرا نصب میری رشتہ داری اور یہ تعلق کام آئے گا دوسری حدیث میں فرمایا کہ میری رشتہ دار سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن میرا رشتہ مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹے گا یہی بات ہے کہ ازواج متحرات کے ساتھ امتی کا رشتہ کرنا جائز نہیں ہے ورنہ تو مرنے کے بعد تو عدت کے بعد نظام ہو سکتا تھا کہ میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا یہی ازواج متحرات میرے ساتھ آخرت میں بھی ہوگی لیکن دوسرے جو نکاح ہیں ہے مرنے کے بعد ٹوٹ جائیں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی بیگم اس کو دوبارہ آخرت میں دی دی جائے بھی جائیں گی لیکن حساب و کتاب میں کیا پتا ایک پاس ہو جائے فیل ہو جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار بار بار درخواست کی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ام کلثوم بن علی جو ہیں وہ بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ مجھے دو مجھے دو مجھے دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ٹھیک ہے سوچیں گے آپ کے لیول کے پتہ نہیں کہاں ہے اس طرح ہے اس طرح ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آتی ہے کہ آخرت میں سب رشتے ٹوٹ جائیں گے اللہ نصبی وسیری میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا لہٰذا میں آل بیت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں مجھے یہ رشتہ دے دیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ام کلثوم بنت علی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیا اور بہت کئی ہزار درہم مہر کے طور پر بطور اعزاز کی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تو بات یہ ہے کہ کوئی نصب کا عام لحاظ سے جیسے لوگ دنیا میں نصب پر فخر کرتے رہتے ہیں قوم قبیلے کا نام لوگوں نے تو اپنا نام ہی گم کیے وہ ہوتا ہے آخر میں قوم کا وہ نام گم کو نام نہیں بت ہوتا قوم کا نام لوگ بتا رہے ہوتے ہیں قوم کیا قوم ہے قوم وہی ہے کہ جو نیک ہے ایمان والا ہے اسی کی قوم اونچی ہے فمن سکولت کیا قوم ہے سکولت موازین فولائی قوم جس کا عمال نامہ نیکیوں کا بھاری ہے بس وہ کامیاب ہے اس کی قوم اونچی ہے اور جس کا عمال نامہ ہلکا ہے وہ ناکام ہو گیا لوگ تین طرح کے ہوں گے حدیث میں آتا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں ان کے عمال نامے تولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جہنمی ہے ایک وہ جو نیک ہی نیک ہیں ان کی نیکیاں ہی غالب ہیں ان کے عمال نامے بھی نہیں تولے جائیں گے سیدھے جنت میں جائیں گے کچھ ہم لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں گناہ کی معافی نہیں کرائی تھی ویسے دنیا چلے گئے تو ایسے لوگوں کے عزیزان ہوگا ہم تو لے جائیں گے نیکی غالب ہے کامیاب ہو گئے اور بدی غالب ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن سزا ہوگی فرمایا ایسے لوگوں کو جاننے میں ڈالا جائے گا جو کافر لوگ ہیں ان کو وہ کہیں گے رب بنا علینا شکوتنا وکرنا شکوت ظالم ہے ہمارے رب ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی ہم گمراہ ہو گئے اب ہم وعدہ کرتے ہیں دنیا میں بھیج آخر نہ فین عدنا فین نا ظالم ہو ہمیں آپ دنیا میں بھیجیں ہم اب اگر ایک نہ بنے تو ظالم ہیں اب وعدہ کرتے ہیں کہ گے اللہ فرمائیں کہ کان اکثر فیا چپ ہو جاؤ بلا تو باتیں نہ کرو ناراضگی کا جملہ ہے فرمائے اس کے مقابلے میں اور نیک لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں یوں دعا کرتے ہیں اللہ ہماری مغفرت فرما آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے اس پر آپ کا شکر ہے آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں ہم پر رحم فرما اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تمہارے ماحول میں رہ رہے تھے تم نے ان نیک لوگوں کے ساتھ ذکری یہ میرا تذکرہ تمہارے سامنے کرتے تھے کہ اللہ ہوتا ہے اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کی بات مان کے چلو تم ان نیک لوگوں کو وہ مسکرہ کرتے تھے تم ان نیک لوگوں کے بارے میں ہنستے تھے آج دیکھو یہی لوگ جن پر تم ہنس رہے تھے میں ان کے صبر کے بدلے میں ان کو اعزاز عطا کر رہا ہوں جنت دے رہا ہوں انہم ہم الفائزون یہی لوگ کامیاب ہوں گے اللہ سمجھنے سے